عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصلے جات کیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 6864